ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور یہی مسئلہ دریافت کیا وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور اوپر کی حدیث کے ہم معنی بیان کیا اس روایت میں ہے ہر لب ڈالنے کے بعد اپنے بالوں کی چوٹیاں نچوڑ ڈال سننے ابو داود حدیث نمبر دو سو باون